حضرت ابن شبرما نے کہا اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نخعی پر رحم فرمائے کہ لوگوں نے نشاور نبیس کے بارے میں سختی کی ہے مگر حضرت ابراہیم نے اس کے پینے کی رخصت دی ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تریپن